ان بچے ونوہے پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو ان کے اٹھا کر ناؤ دیکھتی ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جیننی